اقبال عمری بات کر رہا ہوں مولانا سے بات کر سکتے السلام علیکم وعلیکم السلام مولانا میں ایک بات سوچا تھا جی۔ آپ سے کہنے کے لیے جی، کہ خود اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی جی۔ دونوں کے لیے کوئی ایک عمل ہمیشہ ڈسکور کر رہے اپنی زندگی میں جو ہم دامی طور پر اس میں قابل ہیں کیونکہ دوام کی مقبولیت ہے ہاں اس سے تو لے وقت اس پر آپ قائم رہیں جی۔ یا خیر حکم خیر حکم لہری اس پر آپ قائم رہیں کچھ کی تو میں اپنے بھی آپ کے لیے بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ہم ایسی کوئی یعنی ایسا کوئی عمل جو موجود ہو قرآن حدیث میں سراہتن جی۔ جی۔ اس کو ہم پکڑیں جی۔ اس کو اس کو بداوت کریں جی۔ کم از کم اللہ کا عمل ایک تو قادر کو ہو کہ میں خرا عمل اب سارے عمر کب تک پکڑے رہا اب میں کبھی تخلف نہیں کیا یعنی اس عمل میں میں نے کبھی تخلف نہیں کیا کیا خیال ہے آپ کا آئیڈیا مولانا بہت ہاں؟ خدا کے پاس کہنے کے لیے میں کچھ بھی نہیں بولا نا میں سنا نہیں میں نے نا خدا کے پاس دوامی عمل میرا ہے کر کے کچھ بھی نہیں ہے مولانا بہت اچھا آئیڈیا ہے مولانا نہیں دیکھیے ماضی کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں جی۔ آگے کے لیے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے مولانا جیسے میں نے اپنے بارے میں یہ سوچا پہلے سے اور اس میں کوشش کرتا اول کرنے کی کہ میں کسی کی بات پر کسی کی بات پر غصہ نہیں ہوا اس کو کہتے ہیں انگریزی میں افنڈ نہیں ہوا جی کسی تو میں اس پر حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ میں کوئی کچھ بھی کہہ دے جی۔ کوئی کچھ بھی کہہ دے جی۔ میں اس پر غصہ نہ ہوں جی۔ بلکہ اس کے لیے دعائیں, دعائیں کروں تو اس کو میں لیا اس عزیز سے بولا تکن فی کل میں کچھ رشن لیا دن وہ یاد ہوگی آپ کو حدیث رسول ہاں۔ اللہ نے ایک صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا یا بنیا تستطیع ان تكون من اهل ان ان تصبى وتمسي ولا تكن في قلبك كغش لحجل بفر تو میں اس کو پکڑا ہے میں نے جی۔ اور میں اس پر بار بار ایسی چیز آتی جس سے عام انسان غصہ ہو جائے افنڈ ہو جائے تو اب میں فوراً یا اپنا آج یاد کرتا ہوں اپنا آج میں نے یاد کیا ہے کہ میں چاہے کچھ بھی ہو کوئی کچھ بھی مجھے کرے کہ میرے خراب تو میں اس پر نگیٹو نہیں ہوں گا تو اس پر میں اللہ کے فرض سے قائم ہوں جی۔ اور شاید تخلف نہیں کرتا میں جی۔ تو یہ میں اپنے لیے ایسا کیا جی۔ تو اگر میں اپنے لیے کوئی ویسا عمل کرتا کہ میں کبھی تاجر نہیں چھوڑوں گا کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا تو وہ عمل ممکن نہیں ہے یعنی عملی چیز تو میں نے ایک قلبی چیز سوچی ہے ایک ہے کلفی ایک عملی چیز تو وہ تو کوئی بھی سرسال نہ تخلف کہیں نہ کہیں ہو جائے گا جی لیکن قلبی چیز میں یہ ممکن ہوتا ہے کہ آپ تخلف سے بچے تو یہی میں آپ کو بھی آپ کے لیے بھی سوچا آپ کے لیے بھی سوچا جی۔ یہ بات کیسی ہے مولانا بالکل یہ بات صحیح بات ہے مولانا کہ انسان قلبی چیزوں پر ہی مداومت کر سکتا ہے باقی عملی چیزیں حالات کی مناسبت سے کچھ ادھر ادھر ہوتا رہے گا مولانا اس میں ہوگا جی مولانا رسول اللہ کو کو یاد ہوگا آپ کہ ایک مطلب ایک سفر میں تھے تو فجر کی خدا ہو گئی جی ہاں, ہاں مولانا تو دیکھیے عملی چیز میں تخلق ہو سکتا ہے جی۔ لیکن قلبی چیز میں ہم اگر ہو جی۔ تو ہم بچ سکتے ہیں نہ ہو جی، تو یہ تو کر سکے خدا میں نے اس معاملے تخلف نہیں کیا جی صحیح بات ہے تو آپ ایسا کوئی اور آپ کے لیے میں نے یہ سمجھا کہ آپ ایک چیز ضرور کریں کہ خیرکم خیرکم رہ رہی کیونکہ عام طور پر مسلمان عورتوں کو کم سمجھتے ہیں جی عام طور پر علماء بھی جی تو آپ اگر آپ آسان نہ کرتے ہوں تو بڑی اچھی بات ہے جی۔ اور ایسا اگر ہو جاتا ہے جی۔ تو اسی کو آپ فیصلہ کر لیجیے اس میں میں تخلف نہیں کروں گا اور اس کو کمپنسن ہوگا جی۔ کیا خیال ہے آپ کو ٹھیک ہے مولانا میں ایسی اس پر سائن رہوں گا مولانا یہ بات کیسے جو میں نے کہا یہ مشورہ کیسا ہے مولانا بالکل آپ کا مشورہ سوکی سے صحیح مولانا کہ میں اپنے گھر والا عورت کو کم تر نہیں سمجھاؤں گا کل بھی بات ہے یہ کوئی ابھی بات نہیں ہے یہ قلبی اعتبار سے جی بیوی کو سمجھنا جی, جی، ہاں؟, ہاں مولانا یہ بھی قلبی مسئلہ ہے مولانا ہاں یہ مسئلہ ٹھیک ہو جاتا سب ٹھیک ہو جاتا ہے ہاں۔ تو آپ اپنے حالات کے لحاظ سے جی جیسے میں نے ایک چیز پکڑی ہے جی۔ کہ برا نہ ماننا چاہے کوئی کچھ بھی کہے جی چور کا ہے ڈاکو کا ہے جی۔ جھوٹا کا ہے تو میں اللہ فضل سے برا نہیں مانتا پہلے ایسا ہوتا تھا جی۔ جی۔ تو یہ میں نے پکڑا ہے اپنے لیے جی۔ آپ اپنے لیے یہ پکڑی میرے خیال سے کہ آپ اپنی بیوی کو ہر حال میں برابری کا درجہ دیں گے اپنے دل میں کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں سمجھے کہ میں قوام ہوں ہاں، قوام میں دیکھیے یہ ایک بات کروں گا کہ ایک عوام کا مسئلہ میرے نزدیک یہ ہے امتحان کا یعنی ٹیسٹ کا مسئلہ ہے جی۔ یہ کوئی افضلیت کا مسئلہ نہیں ہے ہاں۔ کیا خیال ہے آپ کا ہاں مولانا کوئی نسلی یا یہ افضلیت کا مسئلہ نہیں ہے مولانا یہ ٹیسٹ کا مسئلہ ہے مولانا ہاں پیدائشی افضلیت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہاں؟ پیدائشی افضلیت کا مسئلہ نہیں ہے مولانا یہ بلکہ انسان مرد ہے مرد مرد ہے یعنی کچھ وہ ہوتا ہے طاقت زیادہ ہوتی ہے اس جی۔ اعتبار سے اس کے اندر طور پر کچھ زیادہ ہوتا ہے جی۔ اس کے باوجود کلی برابری کا درج دینا یہ امتحان تو یہ آپ کے لیے یہ کوئی بات ہو تو پکڑے نہیں کسی اور چیز کو پکڑیے جی ہاں مولانا اور اور کوئی روز آپ کے پاس ہے مولانا یہ آج کی جو بات آپ نے کہی ہے بہت زیادہ میرے لیے ہے مولانا کہ خدا کے سامنے کوئی ایسا مداومت جس پر قائم ہو وہ عمل پیش ہاں۔ کرنے کے لائق ہو یہ بہت بڑا میرے لیے ہاں۔ جیسے وہی جو حدیث میری پڑی جی۔ کہ تم سی تو میں قسم خدا میں اس پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم رہا جی۔ اس میں آمدن تخلف نہیں کیا کیا خیال ہے آپ کا ہاں مولانا ہاں، بالکل صحیح بات ہے مولانا آمدن میں تخلف کو بول رہا ہوں نا جی۔ اس شرط کے ساتھ آمدن تخلف نے کیا جی جی ہاں, ہاں، انسان ہونے کے ناطے سہون ہو سکتا ہے آمدن تخلف نہیں کیا یہی بات تو اچھا ٹھیک ہے جی، جی۔ ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے آپ کے سب ساتھیوں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب مدد فرمائے جی۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دل کے لیے قبول فرمائے جزاک اللہ اور کوئی بات تو نہیں مولانا عبدالسلام صاحب عبدالسلام صاحب کو ایک ہمارے ایک ساتھی نے موقع دیا ہے جو آپ سے ملاقات کیے ہیں عفان صاحب ایک عمری ہیں وہ جو ہے درس قرآن کے لیے اپنے ہاں بلائے ہیں ان کو بادشاہ اور جبکہ سارے وہاں کے جمیت کے حضرات عالدیث کے حضرات ان کی مخالفت کی ہے لیکن جو ہے نا ایک ہی درس قرآن میں وہاں کی عورتیں اور وہاں کے جو ایجوکیٹڈ طبقے ہیں وہ سب نے کہا کہ یہی ہم کو چاہیے یہ باتیں ہاں یہ تو بہت ہی بڑی خبر ہے جی ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور وہ ساری ہر دن عورتیں شریک ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کون کس نے ان کو روکا ہے اس کو میرے سامنے لاؤ اچھا یہ بھی جی اچھا جی یعنی، یعنی جی تو میری طرف سے مولانا صاحب کو آپ اللہ کی میری طرف سے ان کو مبارکباد دیجیے یہ جی۔ اللہ کی ان کو خاص تائید ہے تائید جی جی ہاں مولانا تو آپ کاؤنی کے پاس اس وقت ہیں نہیں نہیں بولا نا میں تو یہاں ہوں چینئی میں وہ خبر ملی ہاں خبر ملی بطور خبر ملی ہاں ہاں اور ان کا انہوں نے ایک کلپ بھی بھیجا مولانا تو اس میں بالکل سلجھا ہوا انداز ہے خطیبانہ یہ ناسیحانہ ہے مولانا خطیبانہ انداز انہوں نے بالکل چھوڑ دیا اچھا جی تو ان سے کہیے کہ یہ چھوڑنا جو ہے جی یہ اس زمانے میں ویسے ہی کوئی شرک کو چھوڑ دے جی تو ابھی تو پکڑ لے جی ہاں اس زمانے کے لحاظ سے جی تو انہوں نے جو یہ چھوڑا ہے جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے جی۔ بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کو قبول فرمائے ہمیں دعا ان شاء اللہ بہتر سے ان کو سلام اور دعا پہنچا دیجیے ضرور مولانا اچھی بات ہے السلام علیکم